بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزا نمان اب ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت یا کنابدو پر آ گئے ہیں پہلے درسوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس عظیم صورت کی پہلی ہی کچھ الفاظ جو ہیں وہ کس طرح دین کے پورے نظام کو مربوط شکل میں سامنے لاتے چلے گئے یعنی حمدیت اپنی مکمل شکل میں اور تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ وہ ہے کہ جو مکمل ترین اقتدار کا مالک ہے اور اس کی حمدیت اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے پوری کی پوری کائنات بلکہ کائناتوں کا ہی نہیں انسانوں کا تمام اقوام عالم کا پوری نو انسانی کا ہر زی حیات کا وہ رب ہے یعنی ان کی نشو نما اس طرح دیے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقطۂ آغاز سے بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اختتام نقطۂ تکمیل تک جا پہنچتی ہیں اور اس کی اس یہ نشو و نما جو دینا ہے اس کا پروگرام ہے رحیمیت یہ تو عام پروگرام ہے جو مسلسل متواتر التظام تدریجن ہوتا چلا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ان دس ضرورت اس کی صفت رحمانیت کا بھی ظہور ہوتا ہے جس کے معنی ہے ہنگامی طور پر کسی کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنا لیکن سامان نشو و نما تو وہی مہیا کر سکتا ہے کہ اس سامان پر جس کا پورا پورا کنٹرول ہو اگر یہ سامان و وسائل و ذرائع کسی اور کے قبضے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہوں تو پھر تو یہ شخص یا یہ ہستی کسی کی نشو و نما نہیں کر سکتی اس لیے اس کی بنیادی خصوصیت اگلی بتائی گئی مالک کے یوم الدین وہ نظام کہ جس کے اندر یہ نشو و نما اس انداز سے سر انجام پاتی چلی جائے گی اس میں کنٹرول اقتدار صرف خدا کا ہوگا تو گویا اتنے حصے تک سورہ فاتحہ میں کہا یہ گیا کہ یہ ہے وہ خدا یہ ہے وہ اللہ یہ ہے اس کا نظام یہ ہے اس کا ایک پروگرام جو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ اگر تم اس کو سمجھ گئے ہو اور اس پہ تمہارا اب یقین اور ایمان ہے کہ یہی نظام ہے در حقیقت جو نو انسانی کے لیے بھی اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اور ہر فرد یہ اپنے دل میں یہ کہے کہ یہی ہے وہ نظام کہ جس میں میری انسانی صلاحیتوں کی بھی نشو و نما ہوگی اور میری ذات اس درجے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اس زندگی کے بعد بھی اگلی زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی جب یہ چیز دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے اس کی صداقت کا انسان قائل ہو جاتا ہے تو یوں کہیے کہ اس کے بعد پھر پوچھا یہ جاتا ہے کہ اب تم بتاؤ اور نہایت اطمینان سے بتاؤ دل اور دماغ کی رضامندی سے بتاؤ جذباتی طور پر نہیں علاوہ جھیل بصیرت یہ بتاؤ کہ پھر تم کس کی معقومیت اختیار کرو گے تو جس نے ان حقائق پر اس طرح سے غور کیا ہے اور اس طرح اسے دل اور دماغ کی رضامندی سے قبول کیا ہے اس کی صداقت کا قائل ہو گیا ہے اس کی زبان سے اس کے جواب میں اس کے سوال کوئی دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا کہ ایا کا نہ دو ایا کا تیری اور صرف تیری کیا تیری اور صرف تیری ہم تیری اور صرف تیری معقومیت اختیار کریں گے کوئی اور اس کے شایان شان نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے عزیزہ نے من کہ یہ کا نابدو کس مقام پر آیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے کیا اقرار کرتا ہے ایک عبد مومن کس چیز کا اعلان کرتا ہے ایک عبد مسلم جس نے ان حقائق کو سمجھ دیا ہے وہ پھر کس قسم کی زندگی بسر کرنے کا اعتراف کرتا ہے اقرار کرتا ہے عہد کرتا ہے اپنے لیے پروگرام بناتا ہے اور وہ زندگی ہے ای یا کا نابودو تیرے اور صرف تیری عبودیت اختیار کرتے ہیں آپ نے اور فرمایا کہ یہ کتنا عظیم پروگرام تھا لیکن یہ تو دین کا پروگرام تھا جب دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو جیسا میں نے پہلے پچھلے درس میں کہا تھا یہ جو تھا نابدو اس کا ترجمہ ہوا پرست کرنا ایا کا نابدو ہم تیری ہی پرست کرتے ہیں تو گویا خدا ایک پرست کی شہ ہو گیا اور ہم صرف تیری پرست کرتے ہیں پرستش کرنے سے آپ غور فرمائیے کہ کیا تاثرات آپ کے قد کے اوپر مرتسم ہوتے ہیں میں ذرا آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ صرف یہی جو اتنی بات ہے کہ خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی پرستش کریں خدا کے متعلق کیا تصور پیدا کرتا ہے لیکن یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں تو یہ محکومیت اختیار کرنے کے بھی معنی یہ ہوں گے کہ ہم صرف اسی نظام کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس نظام کا ذکر ان پہلی تین آیتوں میں ہوا ہے ہم کچھ اور چاہتے نہیں یہی علی اسلام ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اسی کے تابع ہم رہنا چاہتے ہیں اسی کی عطایت کرنا چاہتے ہیں اسی کی معقومیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے ترجمہ خود عربی زبان کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کے اعتبار سے بھی لفظ عبادت کا عین بے دال جس کا مادہ ہے ورشپ اور پرستش کا تو تصور ہی قرآن میں نہیں ہے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی مادہ ہے جس سے لفظ عبد آتا ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبد کے معنی غلام اور محکوم کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ ٹھیک غلامی محکومی اور عطایت گزاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے دو ایک مقامات بطور سند کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بطور تائید کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے نظر آ جائے کہ یہ این بے دال کا جو مادہ ہے اور اس سے جو لفظ عبادت بنا ہے یا ناب دو اور یا بدو یہ تمام الفاظ جو اس سے بنے ہیں اس کے معنی معقومیت اختیار کرنے کے ہیں اطاعت اختیار کرنے کے ہیں ورشپ اور پرستش کے معنی نہیں ہیں مثلاً سورہ اشورا میں ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے تو اس نے ان سے کہا کہ موسا ہم نے تم پر اس قدر احسانات کیے اور تم ہمیں ان احسانات کا بدلہ یوں دے رہے ہو کہ پوری قوم کو ہمارے خلاف مشتعل کر رہے ہو اور اس درجہ مشتعل کہ تم ان کو یہاں رہنے بھی نہیں دینا چاہتے کہتے یہ ہو کہ ہم ان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں گے یہ بدلہ دے رہے ہو تم میرے احسانات کا جو ہم نے میں نے تم پر کیے تھے اس کے جواب میں حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تمہارے احسانات وہ احسانات یہی ہیں نا کہ ان ابتا بنی اسرائیل چھبیس بٹا بائیس یہ دیکھیے یہ لفظ اب وہی این بے دال تمہارے احسانات یہی ہیں نا کہ تم نے میری قوم کو اپنی غلامی اور معقومی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے یہاں سے اب بتا کے معنی واضح ہو جاتے ہیں دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کے اکابرین کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انوینو لے بشر مسلے نا و قوم ہما لنا آبدون تیئیس بٹا سینتالیس کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں جو ہمارے ہی جیسے دو آدمی ہیں یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہمارے ہی جیسے ہیں فوق البشر نہیں ہے اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ قوم ہما لنا آبدون یہ عابد کا لفظ ہے وہی عبادت کرنے والے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کی قوم ہماری معقوم قوم ہے یعنی فوق البشر نہیں ہے یہ اور یہ بھی نہیں پھر اس کے بعد کہ بشر ہونے کی حیثیت سے یہ حاکم قوم کے افراد ہوں معقوم قوم کے افراد تو آپ سوچئے کہ معقوم قوم کے افراد جو ہے ہم ان پر ایمان لے آئے ان کی بات تسلیم کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ابدیت کے معنی خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا ہے اس کے معنی پرستش کرنا نہیں سورہ کاف میں معقومیت اور عبادت کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں ذرا غور کیجیے گا ایک جگہ کہا کہ ولا یو شری کو فی حکم ہی احدہ اٹھارہ بٹا چھبیس خدا اپنے حق کے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا فی حکم ہی اب لفظ تو حکم آپ کے سامنے ہے حق حکومت یہی چیز ہے خدا اپنی حاکمیت میں اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ اپنے مستقبل کو خوشگوار اور حسین بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے ولا یو شرک فی عبادت رب ہی ان سے کہا کہ یاد رکھو تم خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اب یہ دیکھیے کہ پہلے تھا خدا لا یو کو فی حکم ہی اہدا اور دوسری جگہ ان بندوں کے متعلق کہا کہ ولا یو شرک فی عبادت بے عبادت رب ہی آدھا تو وہی جو وہاں حکم ہی آیا ہے دوسری جگہ اس کے لیے لفظ عبادت ہی آیا ہے تو عبادت کے معنی ہی حکم آکام ہے حکومت ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہا کہ انل حکم اللہ للہ بارہ بٹا چالیس یاد رکھو حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے آپ غور کیجیے ایک نبی کا فریضہ فرعون جیسے بادشاہ کی مملکت میں قید میں پڑے ہوئے ہیں صاحب دو اور قیدی وہاں سات قید میں ہیں اور وہاں ان سے کہا جا رہا ہے یہ انہیں تلقین کی جا رہی ہے تعلیم دی جا رہی ہے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ حق حکومت اس بادشاہ کو حاصل نہیں ہے حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے نبی اس انداز کا باغی ہوتا ہے یعنی ہر انسان کی ہر قسم کی حکومت سے بغاوت کرنے والا اور صرف ایک خدا کی محکومیت کو تسلیم کرنے والا مہاراج میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ان سے کہ انل حکم و الا حق کے حکومت خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے اور اس کے آگے ہے امرا اللہ کا اللہ ہو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو اب یہ دیکھیے کہ وہاں کہا ہے کہ الحکم اللہ کے لیے ہے اور یہاں کہا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی معقومیت اختیار نہ کرو اور لفظ عبادت ہی آیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ ظال کا دین القیم یہ ہے دین محکم اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد ہے اس کی معقولیت اختیار کرنا اس کے قوانین کی عطایت اختیار کرنا اور اسی کا نام الدین ہے اس کی وضاحت سابقہ درس میں ہو چکی تھی الدین کے معنی بھی سامنے آ گئے تھے اور یہ بھی کہ عطایت صرف اس نظام اور اس دین کی ہے جس میں خدا کے قوانین سرگرم عمل اور جیسا کہ میں نے وہاں یہ کہا تھا میں اسے پھر دہرا دوں کہ جب خدا نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ معقومیت یا خدا کی حاکمیت ایک ڈکٹیٹر کی حاکمیت نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک ضابطۂ قوانین بھیجا ہے ان قوانین کی اطاعت کا نام ہماری محکومیت اختیار کرنا ہے تو گویا خدا کی یہ گورنمنٹ آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے آئینی گورنمنٹ ہے رول آف دی لا ہے قانون کی حکومت ہے اور پھر قانون بھی ایسا عالمان غور کیجیے انسانوں کی دنیا میں تو اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ وہاں صرف قانون کی حکومت ہے تو اسی سے ہی لوگ اب اس نظام کو دنیا کے لیے باعث رحمت قرار دیتے ہیں سب سے بڑا بہترین نظام اسی کو قرار دیتے ہیں جس میں قانون کی حکومت ہو لیکن دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی کیفیت تو یہ ہے کہ آج ایک قانون بنتا ہے کل ہی اس کی جگہ دوسرا قانون بن جاتے وہی قانون ساز اسمبلی دوسرا قانون دے دیتی ہے ڈکٹیٹرس کو چھوڑ دیجئے ملوکیت کو چھوڑ دیجئے کہ وہاں تو ہر ہر آن اس کی مرضی کے مطابق قانون تو ہوتا ہی نہیں احکام بدلتے رہتے ہیں لیکن جسے آپ پارلیمنٹری نظام کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں جس میں آپ حق حکومت خود انسانوں کو دیتے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اول تو وہی پارلیمنٹ کے ممبرز جو آج اکثریت میں ہیں وہی اپنے بنائے ہوئے قانون میں کل ہی تبدیلی کر دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھیے تو آج جو پارٹی ان میجورٹی ہے کسی طرح سے وہ اگر دو ممبروں کے پیچھے ہٹ جانے سے بھی مینارٹی کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کے مخالف پارٹی جو آتی ہے وہ میجورٹی میں آ کے نئے قوانین بناتی ہے جو پہلے سے بنائے ہوئے قوانین کے بالکل خلاف جاتے ہیں صاحب تو یہاں تو قانونی روز بدلتا رہتا ہے تو ایک تو خدا کے قوانین کی کیفیت یہ کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا بلکہ انسانوں سے بلند اور بالا تر ہستی ہے اس کا بنایا ہوا قانون اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا تبدیل کلمات اللہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قوانین دے دیے یہ کہہ دیا کہ یہ مکمل ہو گئے تمت کلمت و رب کا صدق و عدلہ مکمل ضابطہ حیات اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی لا تبدیل لا مبدلہ نہ کلمات کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو مکمل اور غیر متبدل اور پھر محفوظ اور اس کے بعد کہا کہ اب تم اس ضابطۂ قوانین کو دیکھ لو سمجھ لو پرکھ لو اگر تمہارا دل ٹھکتا ہے اس کے اوپر کہ یہ واقعی اس کے قابل ہے کہ اس کے تحت زندگی بسر کرنے سے انسان شرف تباہ اور خوشگواریوں کی زندگی بسر کرے گا تو اسے تسلیم کرو اس کے مطابق نظام قائم کر لو کتنا بڑا یہ کتنا بڑا امن اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اس قوم کو جو اس طرح سے کسی ضابطۂ قوانین کو صحیح تسلیم کرے اور اس کے بعد اسے یہ یقین ہوگی یہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوگا یہی نہیں کہ آج کی حکومت اسے تبدیل نہیں کرے گی کوئی آنے والی حکومت اسے تبدیل نہیں کر سکتی کوئی انسان اسے تبدیل نہیں کر سکتا اور یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے عزیزہ نے مان یہ کچھ ماننے کے بعد شاید کو یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے کوئی انسان تو اس میں تبدیلی نہیں پیدا کرے گا یا کر سکتا کل کو اگر خدا کی طرف سے اور نبی آ گیا تو وہ تو اس میں تبدیلی پیدا کر دے گا نا یعنی اس کے ذریعے سے تو خدا ایسے قوانین دے دے گا نا جو ان قوانین کے برعکس برعکس ہوں یا ان میں ترمیم و تنسیخ کر سکیں ایسا تو ہو سکے گا تو پھر یہ ناقابل تغیر کس طرح سے گیا پھر ہم اس کا اطمینان کیا کس طرح سے کر دیں کہ جن قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے کا ہم نے آج عہد کیا ہے یہ قوانین غیر متبدل ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالی نے یقین دلا دیا کہ مطمئن رہو ہم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے ہماری طرف سے اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو یہ کہے آگے کہ خدا نے ان قوانین میں یوں تبدیلی کر دی ہے عزیزان غور کیجیے گا آپ کہ کس قسم کا نظام ہے جو خدا یہ دیتا ہے کہ اور تو اور کوئی شخص اب آ کے یہ بھی نہیں کہے گا کہ خدا نے ان میں یہ تبدیلی کر دی ہے اور میں وہ تبدیلیاں لے کے آیا ہوں نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا قیامت کے لیے عالمگیر نظام ایک دے دیا اور اس کے معنی ہو گئے خدا کی عبادت خدا کی ابدیت خدا کی عبودیت اس کی محکومیت اس کی عطایت یہ ہے جب ایک عبد مومن خدا کے سامنے کہتا ہے کہ ایا کنا بدو تو آپ سوچئے وہ ایک طرف کس قدر اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف کتنا عظیم انقلاب ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے ایا کا کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں ہم کریں گے لیکن اس ابدیت میں ایک اور نقطہ بھی مضمر ہے عربی زبان میں تابدن کے معنی ہوتے ہیں اونٹ یا گھوڑے کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا یعنی اس واشی جانور کو اس طرح سدھانا کہ وہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق صرف کرے اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی ہیں اگر انسان ان قوتوں کو سرکش اور بے باک رکھتا ہے یمنی اپنے جذبات کے مطابق صرف کرتا ہے ذاتی طور پر اپنے جذبات کے مطابق اجتماعی طور پر اپنی قوم کے مفاد کی خاطر نو انسانی کے نہیں اگر ان کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے تو نتیجہ فساد اور تقریب کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر انہی صلاحیتوں کو حدود اللہ کے اندر رکھتے ہوئے اس کے مقرر کردہ قوانین و ضوابط کے مطابق صرف میں لاتا ہے تو اس کا نتیجہ عالمگیر ربوبیت اور اس کی اپنی ذات کی تعمیر ہوتا ہے اس نہر سے دیکھیے تو عبادت کے معنی ہوں گے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا اس میں سیلاب کی مثال بات کو اور واضح کر دیتی ہے دریا میں انتہا پانی ہوتا ہے لیکن وہی دریا یا نہر اگر ساحلوں کے اندر بہتا ہے تو وہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے لیکن اگر وہ ساحل فراموش ہو جائے اگر وہ ساحلوں کو توڑ دے بے باک ہو جائے تو وہی پانی دریا یا نہر کی بجائے سیلاب کہلاتا ہے اور وہ تباہیاں ہی لاتا چلا جاتا ہے اس پانی نے خدا کی ابودیت اختیار نہیں کی یہ سرکش ہو گیا میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن نے اسی کو شیطنت کہا ہے کہ وہ خدا کا معقوم نہ رہا شیطان کا معقوم ہو گیا یعنی اس نے سرکش قوتوں جیسی روش اختیار کر لی اپنے جذبات کے تابع یہ کچھ کیا تو پھر بھی وہ خود شیطان تھا اس کی شیطنت نے یہ تقریب پیدا کی اگر اجتماعی طور پر یہ کچھ کیا ہے تو وہ نظام ایسا تھا کہ جس نے خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کی تو اس کا نتیجہ سیلاب ہو گیا تو عبادت کا یا ودیت کا مفہوم جو ہے مقصود جو ہے وہ تعبید ہے یعنی کسی کی صلاحیتوں کو اس طرح سے سدھانا اس طرح ان کی تربیت کرنا کہ وہ قاعدے اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سرگرم عمل ہوں تو عبادت کے معنی یہ ہو گئے سورہ یا نور کو ایک دفعہ پھر یا نور کی وہی آیت چوبیس بٹا پچپن کو آپ ایک دفعہ پھر سامنے لائیے جو اس سے پہلے بھی شاید ایک یا دو بار آپ کے سامنے آ چکی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ وعد اللہ اللہ زینا آمن من کم ومل والل فن فل ارب کماستین کہ خدا کا یہ وعدہ ہے اس کا قانون ہے اٹل کہ ایمان اور ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں مملکت اور حکومت اور خلافت ہے تاریخ اس کی شہادات پیش کرے گی کہ جن قوموں نے یہ روش اختیار کی انہیں اس دنیا کے اندر استخلاف حاصل ہو گیا لیکن یہ استخلاف مقصود بذات نہیں تھا یہ کاہے کے لیے تھا والا یو نن لہم دینا تدا لہم یہ اس لیے تھا کہ وہ اس نظام کو قائم کر سکیں اسٹیبلش کر سکیں محکم کر سکیں جسے ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے پسند کیا گیا ہے تو گویا یہ جو مملکت ملتی ہے ایمان اور امال سوالیہ کے نتیجے میں وہ دین کے تمکن کے لیے ملتی ہے اب دین کے تمکن میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ولا یو بد لن ہوم مم باد خوف ہیم امنا پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کامل امن نصیب ہو جاتا ہے کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں رہتا ہے ابھی ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ اگر انسان کے سامنے ایسا ضابطۂ قوانین ہو جسے وہ علم و بصیرت کی روح سے قلب و دماغ کے پورے اطمینان کی روح سے اپنے لیے مفید سمجھے اور اس کے بعد اس پر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرے تو یہاں سے ہی ایک امن نصیب ہوتا تھا اس کو اور اگر اس کے بعد یہ یقین ہو کہ یہ ضابطۂ قوانین جسے میں نے اختیار کیا ہے ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی تو یہ امن دوام حاصل کر لیتا ہے اس میں استمرار یا ہمیشگی آ جاتی ہے وہ جو خالدینہ فیحا ابدا ہے وہ اس امن کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یہ جو اس کو اس طرح کا امن نصیب ہوا اس مملکت کے اندر تو اس سے وہ کس قابل ہوا وہ قابل ہوا یا وہ دونا نی کہ وہ صرف میری محکومیت اختیار کر سکے تو میں نے جیسا کہا تھا کہ خدا کی عبادت تو صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر کی جا سکتی ہے جس کا مقصد دین کا تمکن ہو یا نی صرف میری عبادت کر سکے میری معقومیت اختیار کرے ولا یوش کون بی شا اور اس میں کسی اور چیز کو شریک نہ کرے یہ ہے شرک کے معنی عزیزان نے مان میں نے جیسا کہا تھا کہ مذہب میں جب خدا کی عبادت کا ترجمہ پرستش کر دیا جائے ورشپ کر دیا جائے تو شرک کے معنی ہو جائیں گے پھر بت پرستی ہو جائے گی یعنی حکومت کسی کی ہو محکومیت کسی کی اختیار کی جائے اگر ہم نے پرستش کر دی خدا کی جیسے ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں ہم نے اگر خدا کی پرستش کر دی تو سمجھ لیجئے کہ وہ یعنی یہ اپنے آپ کو فریب دے دیا کہ وہ منشا جو تھا تین کا وہ پورا ہو گیا کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ میری پرستش کرو تمہیں کوئی مجبور نہ کرے کہ تم بتوں کی پرستش کرو تو پرستش تو ہر ہر حکومت کے تابع ہو سکتی ہے عبادت تو ہر حکومت کے تابع نہیں ہو سکتی وہ تو صرف اس استخلاف فی الارض میں ہوتی ہے جو دین کے تمکن کے لیے عمل میں آتا ہے اور یہاں سے بھی مگر آ گیا کہ یا بدون نہیں میری ہی عبادت تم کرو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر سکو یہ وہ چیز تھی کہ جس کا یہاں اعتراف اور اعلان کیا تھا عبد مومن نے کہ ایا کا نہ بدو ہم صرف تیری عبودیت اختیار کریں گے آگے بڑھنے سے پیشتر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کی وضاحت بھی ضروری ہے قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے نزول قرآن کے زمانے میں دین کہیں باقی نہیں رہا تھا ہر جگہ مذہب ہی مذہب تھا مذہب میں خدا کی محکومیت نہیں بلکہ اس کی پرستش کا تصور ہوتا ہے اس اعتبار سے عربی بولنے والے اہل مذاہب اور مشرقین عرب وہ اس عبادت کا کے لفظ کا مفہوم پرستش میں دیتے تھے کیونکہ ان کے ہاں معقومیت کا تو تصور ہی نہیں تھا خدا کی حاکمیت کا تصور نہیں تھا اس لیے انہوں نے پہلے اہل مذہب جو تھے یہودی اور عیسائی بلکہ ایران کے مجوسی بھی ان تینوں کے ہاں خدا کے خدا کی پرستش کا تصور تھا اور یہ قریش وہ بھی ان کا ان کی دیکھا دیکھی ان کے ہاں بھی اس کا لفظ کا پھر مفہوم یا تصور یا معنی پرستش رہ گیا تھا وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو لہذا جب ہم قرآن کریم میں اس لفظ کو ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں اس کے معنی ان کے تصور کے مطابق پرستش ہوگا لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی جماعت مومنین کی طرف سے ہوگی امت مسلمہ کی طرف سے ہوگی مسلمانوں کی طرف سے ہوگی تو پھر اس کے معنی پرستش نہیں ہوں گے اس کے معنی خدا کی محکومیت ہوگی پرستش اہل مذاہب کے ہاں اور محکومیت خدا کے نظام کے تابع زندگی پسر کرنے والی امت مسلمہ کے ہاں اس کو زیر نظر رکھیے کیونکہ کہیں کہیں قرآن میں جب ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ آیا ہے ان لوگوں کی زبان سے تو وہاں انہیں کا تصور جو تھا وہی اس کا مفہوم لیا جائے گا وہاں مفہوم اس کا پرستش ہوگا اپنے ہاں نہیں ان حقائق کی روشنی میں عزیزہ نعمان ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں دین اور مذہب کی غائط اور مقصد اور منتہا کا فرق نکھر کر سامنے آ جائے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ آیت پیش کی تھی اور اب تو اس مقام پر یہ نکھر کر واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے وہ آیت ہے وما ماں خلقت الجنا و الا اللہ اکیاون بٹا چھپن مذہب کی دنیا میں ہمارے ہاں آپ جہاں بھی جس قرآن میں بھی دیکھیں گے اس کا ترجمہ یہ دیا ہوا ہوگا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پرستش کرتے رہے جن اور انس کے معنوں میں ابھی کے, کے, کے, کے گہرے مفہوم میں ابھی نہ جائیے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شہری زندگی کے لوگ متمدن زندگی کے لوگ تمدن کے اعتبار سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں یا صحرائی لوگ بدوی لوگ ہوں بہرحال انسان جتنے بھی ہیں مذہب کی روح سے کہا یہ گیا کہ ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے رہیں یعنی خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پوجا کرتے چلے جائیں یعنی یہ ہے منشا تخلیق انسانی خدا کی پرست کرتے چلے گئے معاذ اللہ خدا کا کوئی ایک کام تھا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کر دی اب انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے یہ خدا کا کوئی مقصد ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے اپنا مقصد اتنا ہی ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو خدا ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی سے تو پھر جو سزا ملتی ہے اللہ اکبر اس کے تو تصور سے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں کامتا ہے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے سزا نہ ملے یعنی اس کے حکم کے نہ ماننے سے اور حکم کو مان لیا جاتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو گویا یہ ساری پرستش یہ پوجا پاٹ اس کے کام کا جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کے مطابق کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ خوش ہو جائے راضی ہو جائے اور اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا نہ خوش ہو جائے گا اور سخت سزا دے گا اس کی یہ تصور ذہن میں آتا ہے خدا کا مذہب کی دنیا کے اندر یعنی یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو ایسے چلو اور ایسے نہ چلو تو یہ سارا کچھ خدا کا کوئی اپنا پروگرام ہے اس کے مطابق وہ یہ چیز ہم سے کہہ رہا ہے ہمارا اس کے اندر کچھ اپنا حصہ نہیں ہے کوئی اپنی غرض نہیں اپنی غائب نہیں اپنی غائد و غرض یہی ہے کہ ہم یہ کچھ کریں گے تو وہ ہمیں اس کے کوئی سلا دے دے گا کوئی بدلہ دے دے گا کوئی معاوضہ دے دے گا نہیں کریں گے تو وہ پیٹے گا کھال ادھیڑ دے گا جیسے ہم مزدور لگاتے ہیں اپنے ہاں بیمار لگاتے ہیں اپنے ہاں ہم نے اپنے نقشے کے مطابق کوئی مکان بنوانا ہوتا ہے اور اس نقشے کی تعمیل کے لیے یا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ان مزدوروں کو بیماروں کو بھائیوں کو ہم انگیج کرتے ہیں ان کو لاتے ہیں ان سے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں اس کا یہ یہ سلا یا معاوضہ ملے گا اس مکان کی تعمیر میں ان کی غرض و غائط ان کا مقصد جو ہے وہ صرف وہ معاوضہ لینا ہے اجرت لینی ہے جس کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس نقشے کا مکان بن رہا ہے ایسا کیوں بن رہا ہے اس میں کون رہے گا اسے انہیں اس کا اس سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے انہیں کہا گیا کہ یہاں بنیاد کھود دیجیے انہوں نے کھود دی انہوں نے ان سے کہا گیا کہ اتنی اونچی دیوار بنا دیجیے انہوں نے دیوار بنا دی کہا گیا کہ اس قسم کی چھت ڈال دیجیے اس کی چھت ڈال دی اگر یہ ڈال دی ہے تو مالک راضی ہو گئے اگر ایسا نہیں کیا تو وہ یقیناً ناراض ہو جائے گا فوراً کام سے الگ کر دے گا شاید اجرت بھی نہیں دے گا تو ہمارا اس میں انٹرسٹ اس مکان کے بنانے میں ان مزدوروں کا مہماروں کا ان تمام کا انٹرسٹ صرف وہ اجرت ہے جو انہیں کے ملے گی مکان کے سے مکان کے اندر ان کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہے اپنی کوئی غائب نہیں ہے اپنا کوئی مقصد نہیں ہے مذہب میں پرستش اور پوجا پاٹ کا جو تصور ہے یا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے کہتا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے خدا خوش ہو جائے انسان کا کہ اپنی کوئی غائط یا اپنا کوئی مقصد نہیں یعنی اس کا کچھ نہیں سنورتا اس سے اس کا کچھ سنورتا ہے اللہ اس کا کوئی پروگرام تھا جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ یہ کرو اور یہ کرو یہ ہے تصور اس کا لیکن عزیزہ نے من دین کے اندر تو تصور ہی کچھ اور ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو اس نہج کی زندگی بسر کرو اس قسم کا نظام قائم کرو تو اس سے خدا کا نہیں کچھ سمرتا معاذ اللہ اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں کہ اس نے اس کے لیے تم سے کہا ہے کہ یہ کچھ کرو تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے بلکہ یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر ہدایت جو دیتا ہے مریض کو تو وہ اس مریض کے بھلے کے لیے ہوتی اگر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس سے مریض کی صحت ٹھیک ہوتی ہے یہ نہیں کہ ڈاکٹر کی صحت ٹھیک ہوتی ہے اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے ڈاکٹر کی صحت پہ تو کوئی برا اثر نہیں پڑتا مریض کی صحت پہ اثر پڑتا ہے یہ ڈائریکٹیوز ہیں ہدایت کے معنی ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت یا ڈائریکٹیوز دیے ہیں انسانوں کو ایسا کرو اور ویسا کرو اور کہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری صحت درست ہو جائے گی یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے ڈاکٹر و مریض کی اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم نے عزیزہ نعمان ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو ایسا کہنے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں پورا ہو رہا ہماری اپنی کوئی غائط نہیں ہے تمہارے بھلے کی کہہ رہے ہیں سورہ لقمان میں پہلی چیز دی تھی کہا کہ اس نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو ان کی زبان سے یہ ادا کیا جا رہا ہے کہا یہ کہ انشکر للہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا شکر کرو میں شکر کے معنی بھی یہاں یہ نہیں بتانا چاہتا یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے اس کے معنی یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور قواعد کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو تاکہ وہ بھرپور نتائج پیدا کریں یہ معنی ہوتی ہے شکر کی تو کہا یہ کہ انشکر للہ ترجمہ کیا گیا کہ اللہ کا شکر کرو حالانکہ اللہ کا شکر نہیں للہ ہے اس کے معنی کے لیے اب یہ اگر ترجمہ کریں اللہ کے لیے شکر کرو تو بات سمجھ میں نہیں آتی مقصد اس کا یہ ہے کہ اس غائب کے لیے اس مقصد کے لیے جو خدا نے تمہارے لیے متعین کیا ہے اس کے لیے ایک کرنے کا کام یہ ہے انشکر اس مقصد کے حصول کے لیے شکر کرو تم اب یہ شکر جو ہے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا کے کسی مقصد کے حصول کی بات نہیں ہے سنیے عزیزہ نمن کیا کہتا ہے انشکر للہ اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو نہیں یشکر جو کوئی اس طرح سے شکر بجا لاتا ہے کا انشکر لفس ہی وہ ہمارا نہیں کچھ کام سنوارتا اپنی ذات کو سنوارتا ہے اسی کے حسن میں اضافہ کرتا ہے اسی کی صلاحیت میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے وہ اپنا کچھ کام کرتا ہے اور آگے ہے وہ من کافرا جو اس سے انکار کرتا ہے اس کے خلاف جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑتا فعن اللہ غنی حمید ان اللہ مستغنی ہے تمہارے ان چیزوں سے وہ تو مستحق ہم تو ستائش چلا آ رہا تھا اس وقت بھی جب نہ یہ کائنات موجود تھی نہ تم انسان موجود تھے اگر اس نے اپنے ہی کسی کام کے لیے یہ کچھ کرانا ہوتا تو جب تم موجود نہیں تھے تو اس وقت تو پھر سارے اس کے کام رکے رہتے بالکل نہیں کو اللہ غنی الحمید یاد رکھو خدا تو مستغنی ہے تبین سے تم سے بھی مستغنی ہے اس میں تمہارا ہی کچھ سنورنا ہے اس کے لیے عزیزہ نمان بیشت بہت سے مقامات پیش کیے جا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو ایک الگ درس کی ضرورت ایک درس کی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو قرآن کریم کی پوری تفسیر سامنے آنی چاہیے اور آپ دیکھیں گے آئندہ درسوں میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ انہی نکات کی وضاحت ہوگی یہ بنیادی نکات اور تعلیم ہے قرآن کریم کے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے یاد رکھو یہ تمہارے ہی لیے ہے سورہ الانعام کی آیت ایک سو پانچ میں ہے چھ بٹا ایک سو پانچ سے سنیے قد جاءکم بسائے رو ربکم تمہارے خدا کی طرف سے یوں کہیے سورج طلوع ہوا روشنی پھیل گئی راستے روشن ہو گئے یہ اس نے کیا ہے لیکن اس روشنی دینے سے اور راستوں کو روشن کرنے سے اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے کہا فمن اب سرا فلنف سے اب اس روشنی میں جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا اس کا فائدہ اسی کو ہو ومن آمے یا جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ نقصان اٹھائے اس کا نقصان اس کو ہو نہ آنکھیں کھول کر چلنے والوں کے اس کام کا کچھ ہمیں فائدہ ہے نہ آنکھیں بند کرنے والوں کے خطرات کا ہمیں کوئی نقصان ہے اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد آگے کہا کہ ہم مار مار کے انسانوں کو نہیں چاہتے کہ اسے ایک راستے پہ چلے اور ہم یہ انسانوں سے کہیں کہ روشنی ہم نے عطا کی ہے تو آنکھیں کھولو اور ہم زبردستی اس کی آنکھیں کھولے کہاں سوال ہی نہیں ہے انسان کی بنیادی خصوصیت اس کا اختیار و ارادہ ہے اگر اس کے اختیار و ارادہ اس سے قلم کر دیا جائے تو وہ تو انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے ہمارا کام صرف یہ سمجھا دینا ہے کہ دوراہے پہ کھڑے ہو یہ راستہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر جاتا ہے راستے میں روشنی پیدا کر دی ہے ہم نے سائن پوسٹ لگا دیے ہم نے اور اس کے بعد اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ غلط راستہ اختیار کرو گے خوب گمراہ ہوتے پھر جاؤ گے اس کے نقصان تمہیں بھی تمہیں ہوں گے وما انا علیکم بے حفیظ ہم تم پہ داروغہ نہیں ہے کہ یہ